نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے ابا کیسے تھے کہا بڑے نیک تھے ان کی ولایت کا تو دور دور چرچا تھا ان کے ہاتھ سے کتنی کرامتیں ظاہر ہوئی کہ تم اسی طرح بننا چاہتے ہو کہا کہ کیوں نہیں اس طرح بن جاؤں تو میری قسمت کہا کہ آؤ کہا کہ کہاں کہا کہ تمہارا ایک باغ ہے نا بڑا گھنا باغ ہے کہا کہ ہاں ہے کہا کہ میرے ساتھ آؤ باغ کے اندر دور آگے جب گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ صاف کی ہوئی ہے اور بالکل مسلح کی شکل کی ہے اور زمین جو ہے لیپی ہوئی ہے مٹی سے کہ دیکھ رہے ہوئے کیا ہے یہ تو مسلح جیسا دکھتا ہے زمین کا یہ ٹکڑا ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا باپ میں آگے کھڑا ہو جاتا تھا اور مجھے سجدہ کرتا تھا میں شیطان ہوں چونکہ وہ ہر ہفتے مجھے سجدہ کرتا تھا لہذا میں بعض چیزیں ایسی خرق عادت کے طور پر اس سے ظاہر کر دیا کرتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ ولی تھا در حقیقت وہ کافر تھا مشرق تھا اگر تم اسی طریقے سے بننا چاہتے ہو تو تم بھی مجھے آگے کھڑا ہوتا ہوں مجھے سجدہ کر لو اور تم بھی اسی طریقے سے بن جاؤ گے ویسی خرق عادت چیزوں کا ظہور تمہارے ہاتھوں سے بھی ہوتا رہے گا قوت لاہور وال پڑھنا تھا کہ وہ فوراً غائب ہو گیا پتا یہ چلا کہ اس طریقے کا استدراج اور خرق عادت چیزوں کا ظہور اگر کسی کے ہاتھ سے ہو تو یہ مت سمجھو کہ وہ ولی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کا پجاری ہو اور اس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو بظاہر مسلمان ہو مگر وہ اندر سے کافر اور مشرک ہو بدین ہو مذہب بیزار ہو اس کے دل میں ایمان کی روشنی نہ ہو شیطان کی پوجا کی وجہ سے اس کے دل سے ایمان کی روشنی چھن گئی ہو فلاں صاحب پگھلا ہوا تابا پی گئے فلاں صاحب کسی مردہ جانور کو زندہ کر دیے یہ سب کرامت نہیں ہے ضروری نہیں کہ یہ کرامت ہو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے ہاتھوں پر خر قیادت باتوں کا ظہور ہوتا ہے وہ عباد جن ہوں عباد شیاتین ہوں شیطان اور جن کے پجاری ہوں آتے کریم میں کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے بہت فائدے اٹھائے انسان نے شیطان کو سجدہ کیا اور شیطان نے اس کی بات ضرورتیں پوری کر دی لوگ اسے ولی سمجھتے رہے آگے کفار اور مشرقین کی ایک حماقت بیان کی جا رہی ہے کہ کچھ پیداوار کا حصہ مشرقین اللہ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے مقرر کر دیتے تھے کہ پیداوار کا اتنا حصہ اللہ کے لیے اچھا پیداوار کا یہ حصہ جو مشرقین اللہ کے لیے نکالتے تھے یہ مسکینوں کو جاتا تھا مسکین لوگوں کو پیداوار کا وہ حصہ تقسیم کر دیا جاتا تھا اور پیداوار کا ایک حصہ اپنے باطل معبودوں کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھا تھا اور ان کے معبودوں کے لیے پیداوار کا جو حصہ مقرر ہوتا تھا یہ مجاوروں کے پیٹ میں جاتا تھا ڈائریکٹ ڈائریکٹ مجاوروں کے پیٹ میں جاتا تھا اور مجاوروں نے اسی وجہ سے ان کے دلوں میں ان جاہلوں کے یہ بات بٹھا دی تھی کہ دیکھو اللہ کے حصے میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں اس لیے کہ اللہ غنی ہے اللہ بے نیاز ہے لیکن اللہ کے پیاروں کے حصے میں کمی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اللہ کے پیاروں کے حصے میں کمی اگر ہو گئی تو ان کے پیٹ کا کیا ہوگا اس لیے کہ یہ پورا کا پورا حصہ معبودوں کے نام کا یہ مجاوروں کے پیٹ میں جاتا تھا گویا آج جو نظر و نیاز کے نام پر جگہ جگہ خراب ہو رہے ہیں یہ کچھ نئے نہیں ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے پہلے مشرقین بھی یہ کیا کرتے تھے اللہ کا حصہ کم و بیش ہو سکتا ہے کیوں بھائی یہ اللہ بے نیاز ہے اور اپنے معبودوں کے حصے میں کمی برداشت نہیں کرتے تھے بیشی ہو جائے تو بہتر ہے کمی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کون سی ٹیڑھی تقسیم ہے میرا حصہ کم ہو جائے تو چلے گا معبودوں کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب میری محبت کم ہے ان کے دلوں میں ان کے باطل معبودوں کی محبت بہت زیادہ ہے اس بات کو ثابت کرتی ہے اس کے بعد زکات کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جو زکات کھیت کے غلے کے اوپر فرض ہے ایک زکات تو ہوتی ہے جو سال بھر کے پورا ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے اگر کسی کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہو پچاسی گرام سونا تو ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے نکال دیں ساڑھے باون تولہ چاندی ہو نصاب ہے وہ قیمت لگا کر کے ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے نکال دیں کسی کے پاس کھیتی ہے تو اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جیسے ہی فصل تیار ہو اللہ کا ہوتے نکل دو کہ پیداوار پر زمین کی پیداوار کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے پیسوں کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے سونے کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے چاندی کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے مگر کھیت کی پیداوار زمین کی پیداوار کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے جیسے ہی کھیتی پکے فوراً اللہ کا حق نکال دو وہ آتو حق کہوں یوم حسادی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دے دو کھیت کی کٹائی ہی کے وقت کھیت کٹے فوراً دے دو کیسے کتنا دینا ہے اگر کھیت کو سینچا گیا ہے ٹیوب ویل سے کنویں سے بورنگ سے تو چالیسواں حصہ نکالا جائے چالیسواں حصہ لیکن اگر کھیت بارانی پانی سے آسمانی پانی سے سیراب ہوا ہے تو دسواں نکالیے اور نکالیے دسواں اور چالیسواں ہر فصل کے اوپر یہ زمین کی پیداوار کا نصاب بتایا گیا ہے کتنا پیدا ہو تو دسواں یا چالیسواں نکالنا ہے پانچ وسق پانچ وسق میرا خیال ہے کہ سات سو کچھ کلو ساڑھے سات سو کلو تک ہے شاید سات سو کچھ کلو تو لیا جائے کہ سات سو کلو ہے یا نہیں ہے سات سو کلو سے زیادہ جو نصاب بیان کیا گیا ہے پانچ وسق اس کو عربی میں کہا جاتا ہے تو اس میں سے اوشری نکال دیا جائے یا چالیسواں نکال دیا جائے اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں کون سے جانور حرام ہیں کون سے پرندے حلال ہیں اور کون سے پرندے حرام ہیں اس کے لیے ایک اصول ہے اگر پرندہ زو مخلب ہے تو پرندہ حرام ہے اور اگر جانور زو ناب ہے تو جانور حرام ہے زو ناب کا مطلب کیا ہوتا ہے زو مخلب کا مطلب کیا ہوتا ہے پرندہ زو مخلب ہو مخلب کا مطلب پنجا کوئی پرندہ پنجے سے شکار کر کے پنجے سے کھاتا ہو تو وہ پرندہ حرام ہے جیسے شکرا ہے باز ہے اوکاب ہے یہ پرندے چنگل سے پکڑتے ہیں اور چنگل سے شکار کرتے ہیں تو چنگل سے شکار کرنے والے جتنے پرندے ہیں ان کو زو مخلب کہا جاتا ہے پنجے والے پرندے ایسے پرندے حلال نہیں ہے حرام ہے ان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا اور جانوروں میں زو ناب یعنی جو کچلی کے دانتوں سے پھاڑتے ہوں جیسے شیر چیتا بھیڑیا کتا بلی یہ سب جو ہے کچلی والے دانت رکھتے ہیں اور کچلی والے دانتوں سے یہ شکار کو پھاڑتے ہیں ایسے جانوروں کو زو ناب کہا جاتا ہے تو زو ناب جانور جو کچلی کے دانتوں سے پھاڑتے ہوں وہ ان کا کھانا حرام اور وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہوں ان کو زو مخلب کہا جاتا ہے ایسے پرندوں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے ایک مسئلہ اور بتایا گیا کہ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو تو حرام قرار دیا ہے لیکن جہاں حرج ہو تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے مثلا خون تو پورا کا پورا حرام ہے یہ تو ہم مانتے ہیں نا اس کا استعمال ناجائز ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوشت کے اوپر ہڈی کے اوپر نقطے کی شکل میں ڈراپ کی شکل میں جگہ جگہ خون لگا رہتا ہے انسان اتنے خون سے بچ نہیں سکتا چونکہ اس میں حرج تھا لہذا اتنا خون جو گوشت کے اوپر معمولی لگا رہے ہڈی کے اوپر لگا رہے استعمال کر سکتا ہے اس اس لیے کہ اس سے بچنا محال ہے معمولی جو خون لگا رہتا ہے نا گوشت کے اوپر ہڈی کے اوپر اس سے کہاں تک بچے گا آدمی لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کی آسانی کے لیے اتنے خون کی اجازت دی ہے ایک بات اور فرمائی گئی ولو شاء اللہ ما اگر اللہ چاہتا تو یہ اس کو نہ کرتے بعض لوگ اپنی بدعمالیوں کے اوپر اپنی بدکاریوں کے اوپر تقدیر کا حوالہ دیتے ہیں تقدیر سے احتجاج کرتے ہیں در حقیقت اپنی بد عملی کے اوپر اگر دیکھو کہ کوئی شخص تک احتجاج کر رہا ہے تقدیر کا حوالہ دے رہا ہے تو جان لو کہ اس کا یہ عمل شیطانی عمل ہے اس لیے کہ شیطان پہلا وہ گنہگار ہے جس نے گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد تقدیر کا حوالہ دیا تھا اپنے اس گناہ کے اوپر دیکھو یہ ایک عقیدے کا معاملہ ہے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے تمام افعال پیدا کیے ہیں تو اللہ خالق افعال ہے چوری اسی نے پیدا کی ہے زنا کاری اسی نے پیدا کی ہے سارے اچھے برے اعمال سب مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تو اللہ تمام افعال کا خالق اور بندہ تمام افعال کا کاسب اللہ خالق افعال ہے اور بندہ کاسب افعال ہے کیسے بندہ جب کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اپنے اختیار سے یہ کام کرنا چاہیے جیسے یہ ارادہ کرتا ہے اللہ کی مشیت وہاں آ جاتی ہے وہ کام بندہ کر لیتا ہے دیکھو بندے کا ارادہ ہوتا ہے تب اللہ کی مشیت ساتھ دیتی ہے بندے کا ارادہ نہ ہو تو اللہ کی مشیت ساتھ نہیں دیتی ایسے ہی بندہ برائی کا ارادہ کر رہا ہے تو ارادہ بندے نے کر لیا اب مشیت ساتھ میں ہوتی ہے بندہ پہلے ارادہ کرتا ہے بعد میں مشیت آتی ہے اس مشیت کی وجہ ہی سے کام کرتا ہے اللہ کے چاہنے کی وجہ سے کام کرتا ہے لیکن بندہ پہلے ارادہ کرتا ہے یہ ارادہ اس کا ہوتا ہے اللہ کا چاہنا اس کے ساتھ لگتا ہے تب بندہ کام کرتا ہے لیکن چونکہ اس نے ارادہ کیا گناہ کا اللہ کی مشیت اس کے ساتھ ہوئی تو اس میں قصور کس کا ہے بولو اللہ کے چاہنے کا نہیں بندے کے ارادے کا میں ایک مثال دوں لڑکا ہے یہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کو قتل کرنے کا چھری اٹھاتا ہے اس لیے کہ چھری ہی سے تو قتل کرے گا چھری اٹھا لیتا ہے اور کسی کا قتل کر دیتا بولو چھری ہی نے قتل کیا نا قتل کس نے کیا چھری نے کیا نا چھری کا قصور ہے چھری کو پھانسی دیں گے آپ پھانسی کس کو دیں گے جس نے ارادہ کیا تھا حالانکہ قتل کس نے کیا چھری نے کیا بندے نے تو ہاتھ نہیں لگایا آدمی وہاں کھڑا ہوا یہیں سے اس نے چاقو مار دیا مر گیا بندے نے چھوا بھی نہیں اس کو مارا کس نے چاقو نے مارا تو چاقو کو سزا دیں گے آپ نہیں بلکہ جس نے ارادہ کیا تھا بندے نے بندے کو سزا دی جائے گی ایسے ہی بندے نے ارادہ کر لیا اللہ کی مشیت آ گئی تو اللہ کی مشیت کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ بندے کے ارادے کے اوپر گرفت ہوگی یہ بندہ اگر گناہ کا ارادہ نہ کرتا تو مشیت لگتی ہی نہیں اس کے ساتھ یہ نکتا سمجھ لینا ضروری ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا بندہ ارادہ کرتا ہے مگر اللہ کی مشیت نہیں ہوتی بندہ نہیں کام کر پاتا ہے اور ایک عقل مند آدمی فرق سمجھتا ہے دو چیزوں کے درمیان ایک ہے آدمی چھت پر سے کود کر کے جان دے دے تو کیا کہیں گے اس کو خودکشی کہیں گے نا خود کود کر کے جان دے دے اس کو کیا کہیں گے خودکشی اور چھت پر چڑھا پیر پھسل گیا بلڈنگ سے گر گیا مر گیا اس کو خودکشی کہیں گے بولیے آپ دونوں چھت سے گرے ہیں لیکن ایک گر کر کے مرا ہے اسے خودکشی کہا گیا اور ایک گر کر کے وہیں سے مرا ہے وہ خودکشی نہیں ہے اس لیے کہ جو آدمی اپنے ارادے سے گرا ہے اس کے اوپر پکڑ ہے وہ خودکشی ہے اس کے بارے میں منع کیا گیا لا اختلو انفسکم اپنے آپ کو قتل مت کرو اس کے اوپر گرفت ہے لیکن ایک آدمی وہی سے وہی کھڑا ہوا تھا پیر پھسل گیا وہی بلڈنگ سے گرا اسی جگہ پر گرا جہاں پر اپنے ارادے سے خودکشی کرنے والا گرا تھا اور مر گیا تھا دونوں میں فرق ایک مند کر سکتا ہے ایک ہے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں اپنی مرضی سے اور ایک ہے مجھے راشا ہو گیا ہے دونوں میں فرق سمجھ میں آتا ہے یہ جو ہل رہا ہے بغیر ارادے کے ہے ہاں؟ اور یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ارادے کے ساتھ کر رہا ہوں یہ دونوں حرکتیں ہاتھ کی ہیں لیکن ایک عقل مند آدمی دونوں کا ہلنا الگ الگ سمجھتا ہے یہ جو ہلا ہے یہ راشا ہے یہ بلا ارادہ ہے بلا اختیار ہے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے اور یہ جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں دیکھو ہاتھ وہی سے ہی ہل رہا ہے لیکن ایک میں ارادہ ہے ایک میں ارادہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے اسی طرح میں نے حق کو باطل دونوں تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں ایک طرف اور گلاب ہے اور دوسری طرف پیشاب اب تمہیں اختیار ہے چاہے پیشاب اٹھا کر کے اپنے کپڑے کے اوپر لگا لو اور چاہے ادرو گلاب میں اپنی انگلی ڈوبو کر کے اپنے کپڑے کے اوپر لگا لو تمہیں اختیار ہے ایک طرف حق ہے چاہے قبول کر لو دوسری طرف باطل ہے چاہے اسے قبول کر لو تمہیں اختیار دیا گیا ہے ہم نے رکھ دیا ہے ادرو گلاب کی شیشی ایک طرف پیشاب ایک طرف اختیار دے دیا گیا کہ کپڑے پر کیا لگانا ہے تمہیں پیشاب لگانا ہے اختیار ہے ادھر گلاب لگانا ہے اختیار ہے ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے اختیار ہے چاہے قبول کرو حق کو چاہے قبول کرو باطل کو چاہے قبول کرو ایمان کو چاہے قبول کرو کفر کو چاہے قبول کرو سنت کو چاہے قبول کرو بدعت کو چاہے قبول کرو شرک کو چاہے قبول کرو توحید کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کو اختیار دے دیا ہے اور یہ اختیار تو انسان تو انسان جانور بھی سمجھتا ہے عارف رومی نے بہت اچھی مثال دی ہے کہتا ہے کہ کتے کو بھی معلوم ہے ایک نجیش جانور کو کہ بندہ مختار ہے اپنے اختیار سے کام کرتا ہے کس کو معلوم ہے ایک بے زبان جانور کو کتے کو بھی معلوم ہے نجس جانور کو معلوم ہے کیوں اس لیے کہ ایک پتھر اٹھاتا ہے یہ بچہ ایک بچہ پتھر اٹھاتا ہے اور کتے کو پتھر سے مارتا ہے بتاؤ چوٹ کس نے پہنچائی کتے کو کتے کو چوٹ پہنچائی ہے پتھر نے لیکن پتھر وہی کتے کے پاس گرتا ہے کتا پتھر کو کاٹنے نہیں دوڑتا بلکہ بچے کو دوڑاتا ہے اس لیے کہ جانور تک کو معلوم ہے کہ پتھر مجبور محض ہے بندے نے اپنی اختیار سے کیا یہ کام زیادہ پکڑو اس کو پتھر گنہگار نہیں ہے یہ جو لڑکا مار کر کے بھاگ رہا ہے اپنے ارادے سے اس نے یہ کام کیا ہے پکڑو اس کو تو کون مجبور ہے کون مختار ہے یہ حقیقت تو انسان تو انسان بلکہ ایک نجیس جانور تک کو معلوم یہ ہے اللہ کی مشیت اور بندے کا اختیار اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے ایک طرف نماز ہے دوسری طرف آپ کا کاروبار ہے اختیار ہے آپ دکان میں اپنے کاروبار میں بیٹھے بیچتے رہیے سامان یا آپ کو اختیار ہے آپ مسجد میں آ جائیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں اچھے بن جاؤ تمہارے اختیار ہے برے بن جاؤ تمہارا اختیار ولی بن جاؤ تمہارا اختیار ہے اور سب سے بڑے شیطان بن جاؤ تمہارا اختیار ہے یہ اور بات ہے ارادہ تمہارا مشیت بعد میں آتی ہے ہماری مشیت نہیں آتی تو تم کوئی کام نہیں کر پاؤ گے لیکن پہلے ارادہ کرتے ہو تب ہماری مشیت ساتھ لگتی ہے یاد رکھو ہمیشہ یہ ہے مطلب مشیت کا ولو اللہ انہوں نے مشیت کا مطلب غلط لیا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے ارادہ تو تم نے کیا ہے نا مشیت تو بعد میں لگی ہے آگے دیکھو تین آیتیں ہیں بڑی پیاری آیتیں تھے اللہ بڑی پیاری آیتیں تینوں پہلے وہ آیتیں پڑھ لیتا ہوں نا کل تالو تالو مینس کم آؤ کل تالو اتلما حرما رب کم آئی کم اللہ تشکو بھی شیم بل والدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم ویاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصواکم به لعلکم تاقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله يوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يتين آيتين پہلی آیت میں پانچ احکام بیان ہوئے ہیں دوسری آیت میں چار احکام بیان ہوئے تیسری آیت کے اندر ایک حکم بیان ہوا کل مل کر کے کتنے ہوئے احکام ٹین نا دس ہوئے نا پہلی آیت میں پانچ احکام بیان ہوئے دوسری آیت کے اندر چار احکام بیان ہوئے تیسری آیت کے اندر ایک حکم بیان ہوا تو پانچ جمع چار جمع ایک برابر دس کے ٹین کمانڈمنٹس ٹین کمانڈمنٹس دس احکام احکام عشرہ کاب ابن احبار کہتے ہیں کہ یہاں جو دس احکام بیان کیے گئے بے نہیں یہی احکام تورات میں تھے اللہ کیا بات ہے یعنی قرآن حکیم تورات کا جامع انجیل کا جامع زبور کا جامع دنیا کے اندر جتنی کتابیں آسمان سے آئیں اللہ نے نازل فرمائی قرآن حکیم کہتا میں سب کا مہمن ہوں سب کا نگراں ہوں کون سی بات ملا دی گئی تھی بعد میں اس کے اوپر بھی میری نگاہ ہے اور قرآن کے اندر وہ خاص خاص احکام آ گئے ہیں جو ان کتابوں کے اندر تھے دیکھو پورے ٹین کمانڈسمنٹ آ گئے ہیں اس کے اندر احکام اشرا آ گئے ہیں جو تورات کے اندر تھے پہلا حکم کیا تھا تورات کا جو یہاں ہے وہ دس احکام کیا تھے جو تورات میں تھے اور یہاں قرآن میں ان تین آیتوں کے اندر بیان کیے گئے آٹھویں پارے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرانا شریک نہ ٹھہرانا اس کے ساتھ شرک نہ کرنا ایک دوسرے اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرنا اللہ اس لیے کہ ہم تم کو بھی روزی دے رہے ہیں اور انہیں بھی روزی دے رہے ہیں فرماتا ہے نہ ہم ویا ہوں ہم تمہیں بھی روزی دے رہے ہیں ان کو بھی روزی دے رہے ہیں آج سونوگرافی کرا کے دیکھ لیتے ہیں لڑکا یا لڑکی ہے لڑکی ہوتی تو حمل کروا دیتے اللہ اکبر منع کیا گیا شرک کے بعد اس کا تذکرہ ہے پہلا حکم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا دوسرا حکم والدین احسانہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تیسرا حکم اولاد کو مفلیسی سے قتل مت کرنا تو میرے ساتھ رہ کر کے کھائے گی کہاں سے کما کے لاؤں گا تیسرے یہ تو تین احکام ہو گئے چوتھے ولا الفواحش الفواہشما ظہر وما بطن ظاہری برائی اور باطنی برائی دونوں سے بچو اور یہاں فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا جس کی جمع فواہش ہے یعنی جنسی جنسی برائیاں یہاں ظاہری جنسی برائی کیا ہے عورت لپسٹک لگا کر کے غازہ لگا کر کے پاؤڈر لگا کر کے چست لباس پہن کر کے بے نقاب لوگوں کے سامنے سے گزرے یہ ہے ظاہری فاہشہ منع کیا گیا آج یہ سب تمدن جدید کے مفاخر ہیں یہ تمدن جدید کے مفاخر ہیں یہ بےحی یہ اریانی بعض بعض عورتیں اس سال لپسٹک لگائے رہتی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بلی ٹوماٹو کیچپ کھا کر کے بھاگی ہو کیسے جیسے کوئی بلی ٹومیٹو کیچپ کھا کر کے بھاگی بھاگیو تو گازا لگا کر پاؤڈر پوت کر سرخیاں لگا کر بالوں کو عجیب اسٹائل سے بکھرا کر کے شانوں کے اوپر اور بے نقاب سست لباس میں دعوت نظارہ دینا یہ ہے ظاہری فاہشہ منع کیا گیا اور باطنی فوائش جو چھپ کر کے آدمی جن سے برائیاں کرتا ہے منع کیا گیا قریب بھی مت جاؤ پانچواں حکم ولا حرم اللہ اللہ ناحق کسی انسان کو قتل مت کرنا اللہ اکبر چھٹے پارے کے اندر فرمایا گیا من قتل بغیر او فساد قتل سے جمیا جس آدمی نے ناحک کسی آدمی کو قتل کر دیا یا فساد سے قتل کر دیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا انسانی جان کا اتنا زبردست احترام دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں پائیں گے ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے بھلا اسلام ٹیررزم کی اجازت کیسے دے سکتا ہے دہشت گردی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ بم بات کر کے کہیں بس کے اندر بیٹھ جاؤ بس کے اندر بم رکھ دو ٹرین کے اندر بم رکھ دو کتنے معصوم لوگ مر جاتے ہیں کتنے بوڑھے لوگ مر جاتے ہیں بچے لوگ مر جاتے ہیں ڈر کے مارے کوئی سفر نہیں کرتا بس میں جلدی بیٹھتا نہیں ڈر کے مارے ٹرین میں نہیں بیٹھتا کہ کہیں بم میں رکھا ہو یہ دہشت گردی ہے اسلام کا کان اس کی اجازت نہیں دیتا دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ٹیررزم کی حمایت کیسے کر سکتا ہے اسلام جہاں انسانی جان کا اتنا احترام ہو کہ ایک آدمی کا قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے بچہ بم کی لپیٹ میں آ گیا مر گیا کوئی عورت لپیٹ میں آ گئی بم کے مر گئی یہ سب ناحق مارے گئے یہ ان کی ہمت افزائی کیسے کر سکتا ہے اسلام اسلام ٹیررزم کا مخالف ہے دہشت گردی کا مخالف ہے انسانی جانوں کا احترام جتنا قرآن میں ہے جتنا شریعت محمدیہ میں ہے اتنا احترام کسی اور مذہب کے اندر نہیں کیا گیا لیکن بہت بڑا المیہ ہے یہ کہ جس مذہب کے ماننے والوں کی کتاب کے اندر انسانی جانوں کا اس قدر احترام کرنا بتایا گیا ہو انہی کے اوپر یہ لیبل چسپا کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے مذہب تو اس کی تعلیم نہیں دیتا قرآن تو اس کی ہمت افزائی نہیں کرتا حدیث اس کی ہمت افزائی نہیں کرتی پانچ احکام ہوئے پہلی آیت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرنا ظاہری فواہش اور باطنی فواہش سے بچنا ناحق کسی انسان کو قتل نہیں کرنا یہ پانچ باتیں ایک آیت کے اندر اچھا دوسری آیت کے اندر چار باتیں یتیم کے مال کو کھانا تو دور کی بات ولا تقرب مال یتیم مال یتیم کے قریب بھی مت جانا یتیم کا مال مت کھانا خطرناک قسم کا پیٹرول ہے یہ پیٹ کے اندر ڈالے کہ جہنم کی آگ دوری سے پکڑ لیتی اس کو خطرناک قسم کا پیٹرول ہے یہ جو جہاز میں چلتا ہے ڈیزل بھی نہیں ہے خطرناک قسم کا پیٹرول ہے یہ ولا تقرب مال یتیم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا ایک دوسرے واؤ میزان کئی دھندا کر رہے ہو نا تجارت کر رہے ہو نا پیسہ پورا لو تو ناپ پورا دو یہ کیا کہ پیسہ پورا لو ناپ تول کم کرو واؤ میزان لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاضلوا اور جب بولو تو انصاف بولو چاہے تمہارے خلاف ہی جاتا ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ اگر میں حق بول دیتا ہوں انصاف کی بات کہہ دیتا ہوں تو میرے مفاد کے اوپر ضرب پڑے گی قرآن حکیم کہتا ہے تمہارے مفاد کے اوپر ضرب پڑ رہی ہو تو پڑے بولو عدل بولو انصاف کی بات بولو وہی تم قربا دا قریبی لوگ اس کی عزت کے اندر آتے ہوں وہ بے عہد اللہ اوفو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو کوئی وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو کتنے ہو گئے دوسری آیت کے اندر یہ چار ہے کام پانچ اور چار نو آخری حکم دیکھیں بڑا پیارا ہے آخری آیت یہ بتا رہی ہے کہ تقلید چھوڑ دو ہادا سراتی مستقیم پتب یہ میرا راستہ ہے اسی کا نام سرات مستقیم ہے تو اسی سرات مستقیم کو جو میرا راستہ ہے اسی کی اتباع کرو ولا تب سبل دیگر جو راستے ان کی اتباع نہ کرو منع کر دیا گیا تقلید سے راستہ ایک ہے اسی کے اوپر چلو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ صرف رسول کے راستے پر چلنا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ کہا گیا کہ اے میرے رسول یہ بول دو کہ یہ میرا راستہ ہے رسول نے فرمایا میرا راستہ ایک جگہ فرمایا سیرات اللہ اللہ کا سیرات اللہ کا راستہ اس کا مطلب جو رسول کا راستہ وہی اللہ کا راستہ ہے اگر کوئی آدمی رسول کے راستے پر چلتا ہے دیگر راستوں کو چھوڑ کر کے تو در حقیقت وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے یہ ٹین کمانڈسمنٹ میں سے احکام اشرا میں سے دسوں احکام جو تورات کے تھے یہاں ان تین آیتوں کے اندر یکجا کر دیے گئے اکٹھا کر دیے گئے قرآن کتنا جامع ہے اور قرآن کس قدر حیرت انگیز کتاب ہے پورا تورات کا خلاصہ آ گیا تین آیتوں کے اندر کے بعد بہت عجیب بات کہی جا رہی ہے اللہ نے فرمایا فرشتوں سے جس میں شیطان بھی تھا سجدہ کرو آدم کو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا ابلیس کھڑا رہ گیا اللہ کو معلوم تھا یہ متکبر ہے سجدہ نہیں کرے گا اس کے تکبر کو فرشتوں کے اوپر واضح کرنے کے لیے اللہ نے یہ سجدہ کروایا تھا آدم کے لیے جب اس نے نافرمانی کی تو اللہ نے پوچھا ماں منا کا اللہ ادا مرتک جب میں نے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا یہاں مرتک کا جملہ قابل غور ہے یعنی تجھے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ سجدہ کس کے لیے کیا جا رہا تجھے یہ دیکھنا تھا کہ حکم کس کا ہے اللہ اگر اللہ حکم دے کہ فلاں کو سجدہ کرو کر لو اس لیے کہ حکم دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ کام کیا ہے ہمیں تو حکم دیکھنا ہے کیا کرنا ہے وہ نہیں دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ حکم کس کا ہے تک جب میں نے حکم دیا تھا تو تو نے انکار کیوں کیا کس چیز نے تجھ کو روکا ماں منا کا اللہ امر تک تو کہنے لگا انا خیر امن میں اس سے بہتر میں آدم سے بہتر دلیل دے رہا ہے کیسے خلق تری ناری میں خلق تو من تین میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں مٹی سے آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے مٹی کو پھینکو تو اوپر سے نیچے آ جاتی ہے تو مٹی کی فطرت میں سرشت میں پستی ہے اور آگ کی فطرت میں بلندی ہے میں بلند ہوں میری اصل بلند ہے میں اس کی فرا ہوں لہذا میں بھی بلند ہوں اللہ فرماتا ہے یہ قیاس غلط ہے اس لیے کہ جس کی اصل صحیح ہو ضروری نہیں کہ فرا بھی صحیح ہو جس کی اصل صحیح ہو اصل اچھی ہو ضروری نہیں کہ اس کی فرا بھی نیک ہو اور اچھی ہو حضرت نو علیہ السلام کی مثال سامنے ہے اصل اچھی ہے کہ نہیں حضرت نو بیٹا جو انہی کی فرا ہے کتنا بڑا بدماش تھا اور یہ ضروری نہیں کہ اصل خراب ہو تو فرا خراب ہو جائے ابراہیم کے باپ آزر مشرق اور کافر اور بیٹا اللہ کا خلیل ہے دیکھو اصل خراب ہے لیکن فرا اچھی ہے اور حضرت نو کیا ہاں اصل اچھی ہے فرا خراب ہے لہذا شیطان کا یہ قیاس کرنا کہ میری اصل آگ ہے اور میں آگ کی فرا ہوں تو اگر اصل اچھی ہے تو فرا بھی اچھی ہوتی ہے یہ قیاس بالکل درست نہیں ہے نیز یہ قیاس یوں بھی غلط ہے کہ ٹھیک ہے آگ بلندی چاہتی ہے تو نے اسی کو خالی دیکھا کہ آگ اوپر جاتی ہے تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ نے فرمایا خلق تو ہے دئییا میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ فضیلت نہیں دیکھی شیطان نے ٹھیک ہے آگ بلندی چاہتی ہے لیکن جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو وہ آگ سے کتنا بلند ہو سکتا ہے اندازہ لگاؤ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو فضیلت تو یہی ظاہر ہو گئی کہ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے آگ کے بارے میں نہیں کہا میں نے فرشتوں کو یا فلاں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ایسا نہیں خلق تو بھی میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا فضیلت ظاہر ہو گئی اور دوسرے یہ دیکھو کیسے کہتے ہو کہ مٹی آگ کے مقابلے میں کم تر ہے آگ کے مقابلے میں مٹی کم تر ہے نہیں مٹی افضل ہے آگ سے کیسے آگ میں گیہوں ڈال دو گیہوں اگنے لگے گا اس میں سے جتنے دانے ڈالو گے سب جل جائیں گے اور وہی دانے مٹی کے اندر ڈال دو تو ایک دانے سے سو دانے سات سو دانے دیتی ہے افضل کون ہوا مٹی آگ آگ میں گیہوں کے دانے ڈال دو جو دانے آپ نے ڈالے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے اور مٹی اللہ مٹی میں وہی دانے ڈال دو ایک دانا ڈالو گے نا تو سو دانے دیتی ہے سات سو دانے تک دیتی ہے مٹی افضل کون ہوا آ گیا مٹی عقل بھی کہتی ہے کہ مٹی افضل ہے آگ یہاں ایک چیز اور قابل غور ہے جب اللہ نے اس کو رات درگاہ کیا تو کیا کہنے لگا بڑی بے حیائی اور بڑی ڈٹائی اور بڑی بے شرمی کے ساتھ تو نے اس کی وجہ سے مجھے رات درگاہ کیا میں اب آدم کی اولاد کے آگے سے حملہ کروں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اس کا کیا مطلب آخرت کے راستے سے آؤں گا دنیا کے راستے سے آؤں گا نیکی کے راستے سے آؤں گا برائی کے راستے سے آؤں گا یہ ہے چار طرح سے آنا چار راستوں سے آنا آگے سے آنا پیچھے سے آنا دائیں سے آنا بائیں سے آنا چار ہو گئے نا کیا مطلب آخرت کی طرف سے آؤں گا دنیا کی طرف سے آؤں گا نیکی کی طرف سے آؤں گا برائی کی طرف سے آؤں گا کیسے آخرت کے بارے میں شوکو کو شبہات پیدا کروں گا دنیا کی رغبت دلاؤں گا نیکی سے نفرت دلاؤں گا نیکی کر لے گا تو تجھے نیکی پر مغرور بنا دوں گا اور برائیوں کی لذت بتاؤں گا تو برائی کی طرف سے بھی آؤں گا نیکی کی طرف سے بھی آؤں گا آخرت کی طرف سے بھی آؤں گا دنیا کی طرف سے بھی آؤں گا کیا مطلب آخرت کی طرف سے آؤں گا یعنی آخرت کے بارے میں شک و شبہ پیدا کروں گا اور دنیا کی طرف سے آؤں گا دنیا کی لذتیں بتاؤں گا اور نیکی کی طرف سے آؤں گا یعنی نیکی سے نفرت دلاؤں گا اور اگر نیکی کر لے گا نا تو نیکی پر مغرور بنا دوں گا میں نے کتنا بڑا کام کیا اور برائی کے راستے سے آؤں گا یعنی برائی کی لذت بتاؤں گا برائی کے اندر لذت کتنی ہوتی ہے تو چار راستے سے حملہ کروں گا اللہ اکبر چار راستے سے شیطان حملہ کر رہا کتنا محتاط ہو کر کے کتنا کیئرفل ہو کر کے ہمیں قدم رکھنا معلوم ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم ریشا و لباس ذالک خیر لباس دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لباس جو جسم کو ڈھانک لے ہاں؟ اور ایک ہوتا ہے لباس جو دل کو ڈھانک لے اے کیا بات ہے کیا ایک لباس ہوتا ہے جو بدن کو ڈھانک لے اور ایک لباس ہوتا ہے جو دل کو ڈھانک لے یہ کیسا لباس ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے جمال نا لباس کا مطلب جمال ایک آدمی ننگا گھوم رہا ہو کیسا لگتا اچھا دکھتا کیا اور لباس پہن لے تو کتنا خوبصورت دکھتا اس کا مطلب ہے لباس جمال عطا کرتا ہے خوبصورتی عطا کرتا ہے تو ایک لباس ہوتا ہے ظاہری پہلے آدمی تو اچھا لگے اور ایک لباس ہوتا ہے روح کا قرآن ایک بتایا کہ دو قسم کے لباس ہوتے ہیں وہ آیت پڑھتا ہوں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری ریشا ولباس التقوی ذالک خیر ایک لباس ہوتا ہے تقوی کا اگر دل کو پہنا دو وہ لباس تو دل خوبصورت ہو جائے ہاں؟ اور اگر دل کو تقوی کا لباس نہ پہنا جائے دل ننگا ہو جاتا بدن کو جیسے لباس نہ پہنا جائے تو بدن اچھا نہیں لگتا ننگا ہو جاتا ایسے ہی کپڑا پہننے سے آدمی کو جمال ملتا ہے تقوی کا لباس دل کو پہنا دو اچھا ایک بات اور کہ کپڑا پہننے سے آدمی کے اویو ڈھک جاتے ہیں جگہ جگہ یہاں داغ ہوں جگہ جگہ اسکارس وغیرہ ہوں آدمی دیکھے تو کراہت کرے کپڑا ان عیبوں کو چھپا لیتا ہے ہاں؟ کپڑے کا ایک کام یہ بھی عیبوں کو چھپا لیتا ہے ایسے ہی دل کو تکوا کا لباس پہنا دو کہ دل کو اخلاقی عیوب سے محفوظ کرتے چھپا لے اخلاقی دو قسم کے لباس لباس کیسا ہونا چاہیے دو مقاصد اس کے ایک تو تم اچھے لگو اور دوسرے لباس ساتر ہو ساتر کا مطلب بدن کے نشے وہ فراز نہ دکھائی دیں ہاں؟ آگا کہیں جا رہا ہے پیچھا کہیں جا رہا ہے ایسا نہیں ڈھک جانا چاہیے پورا بدن لباس کا ایک مقصد ساتر اور دوسرا ایسا لباس نہیں لنگی پہن لو کھینچ لو عجیب طریقے سے لباس پہن لو نہیں اچھے لگو ایسا پہنو ہاں؟ تو لباس کے دو مقاصد ایک تو یہ کہ ساتر ہو بدن کے آگا چھپ جائیں جو آزائے شرم ہے وہ چھپ جائے اور دوسرے اچھے لوگوں ایسا لباس پہنو اور اس کے بعد حدیث میں بتایا گیا کہ اور بھی شرائط ہیں اس کے تخنے سے نیچے نہ ہو گیروئے رنگ کا نہ ہو اسراف نہ ہو ہزار روپے کا پانچ ہزار روپے کا دس ہزار روپے کا کپڑا پہنا اسراف نہ ہو بیجا اسی طریقے سے غرور کا لباس نہ ہو یہ شرائط لباس کے اندر ہے تو ایک لباس بدن کا اور ایک لباس دل کا ہاں؟ دل کے لباس کا نام کیا ہے لباس تقوا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ابھی تو جن اور شیاتی نہیں دکھ رہے ہیں لیکن وہ تمہیں دکھ رہے ہیں وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو لیکن ان نہ وہ قبیل ان کا پورا قبیلہ اور وہ سب تمہیں دیکھ رہے ہیں ابلیس بھی تم کو دیکھ رہا ہے اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہو قیامت کے دن دیکھیں گے ایک دوسرے کو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں جب ان کی روح نکالی جائے گی ان کی روح کو لے کر کے فرشتے جب آسمان کی طرف چلیں گے تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے چلا جائے اونٹ سوئی کے ناکے سے چلا جائے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں جا سکتا ہے لوگ جنت میں داخل نہیں سکتے تعلیق المحال بالمحال اچھا فرشتے جب روح نکالتے ہیں روح نکالنے کے بعد آسمان کی طرف سعود کرتے ہیں اڑتے ہیں لے کر کے اگر ناپاک روح ہے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے فرشتے کیا کرتے ہیں فوراً اس کو پھینک دیتے ہیں اب یہ روح قبر کے اندر آ جاتی ہے قبر کے اندر آ گئی قبر کے اندر جیسے روح آئی ادھر منکر نکیر پہنچے آزمائی شروع تین سوالات اگر تین سوالات کے جوابات نہیں دے سکے یہ بدکار لوگ تو ان کو اٹھا کر سجین میں ڈال دیا جاتا ہے سجن مانے قید خانہ سجین اسی قید خانے کو کہتے ہیں قرآن حکیم ایک جگہ فرمایا گیا کل ان کتاب الفجار لفی سجین ادرا کا میں سجین کتاب مرقوم اب جیل خانے میں ان کی روح ڈال دی گئی ہاں؟ اور جتنے لوگ مرتے ہیں وہاں جیل خانے کے اندر ایک کتاب رکھے ہوئے سب کے نام لکھے ہوئے ہیں سب کے نام لکھے ہوئے کتاب ہے وہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے سب کے نام آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام لوگوں کے نام لکھے ہوئے اس وجہ سے وہ کتاب ہے اور نمبر لکھا ہوا ہے کون سے نمبر پہ حضرت آئے ہیں یہ اب مر کر کے وہ نمبر ڈال دیا جاتا ہے اور وہیں پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آ گئے ہیں یہ روح آ گئی ہے اور وہیں پر اس کا جو نام اعمال ہے رکھ دیا جاتا ہے قیامت کے دن وہیں سے وہ نام اعمال لایا جائے گا اور اس کے سامنے کھول دیا جائے گا کہ پڑھ یہ ہے سجین کا معاملہ بدکار روحوں کا معاملہ اور اگر نیک روح ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اللہ جہاں تک چاہتا ہے اس روح کو لے جاتا ہے پھر واپس کرواتا ہے اور پھر اس کے بعد الین کے اندر ان کو پہنچا دیتا ہے الین آسمانوں کے اندر کہیں ہے اور سجین کہا ہے زمین کی تہوں کے اندر کہیں deep and deep and deep کہیں ہے اگر بلندی پر ہے تو سجین میں جہنم میں قید خانہ ہے جیل جیل میں جاتے ہی پہلے کیا کیا جاتا ہے پہلے کپڑا دیا جاتا ہے جیل کا اور اوڑھنے کے لیے ایک پھٹا وٹا کمبل دے دیا جاتا ہے پھٹی وٹی چادر دے دی جاتی ہے جس میں پھٹمل بہت ہوتے ہیں ہاں کہاں کون دھلتا ہے کون کیا کرتا ہے مچھر کتنے ہوتے اللہ فرماتا ہے یہ جب جہنم میں آئیں گے تو ان کو سب سے پہلے بسترا دیا جائے گا اور اس کے بعد ایک چادر دی جائے گی یہ بسترا کیسا ہوگا اور یہ چادر کیسی ہوگی اللہ فرماتا ہے لہم من جہنم و من فوقہم غواش ان کا بستر آگ کا اور ان کی چادر آگ کی غاشیہ مانے ڈھاپ لینے والی یعنی چادر اور مہاد میں بستر لہم من جہنم مہاد من فوقہم غواش ان کو جو بسترا دیا جائے گا وہ آگ کا ان کو جو چادر دی جائے گی وہ آگ کی اللہ اور پھر کھانا کیا دیا جائے گا وہ آگے چل کر کے بات کریں گے ابھی تو بسترے کی بات آئی اور اوڑھنے کی بات آئی یہ دونوں آگ کے بسترا بھی آگ کا اور چادر بھی آگ کی رہ پائے گا آدمی ایک سیکنڈ اللہ اکبر پناہ مانگو اس خوفناک قسم کی آگ سے آدمی معمولی آگ برداشت نہیں کر سکتا جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی اس کے اندر ہے ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی وہاں یہاں آدمی کچھ بھی بن لے وہاں ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی منٹ بھر میں اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا کبھی یہ کہا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے کبھی یہ کہا گیا کہ اصحاب ایکا کی طرف بھیجے گئے کبھی یہ کہا گیا اصحاب الرس کی طرف بھیجے گئے کنویں والوں کی طرف اور تین عذابات کا تذکرہ آتا رجفہ یعنی زلزلہ سیاح یعنی چیخ اور اسی طرح یعنی وہ بادل جو آیا تھا پانی برسنے کے بجائے آگ برسنے لگی تھی تو کبھی کہا جا رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے کبھی جو کہا جا رہا ہے کہ اصحاب ایکا کی طرف بھیجے گئے ایکا میں نے جھاڑی اور کبھی کہا گیا کہ اصحاب الرس یعنی کنویں والوں کی طرف بھیجے گئے اور تین عذابوں کا تذکرہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک قوم جب ہلاک ہوئی جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو پھر دوسری قوم کی طرف بھیج دیے گئے پھر تیسری قوم کی طرف بھیج دیے گئے یعنی ایک ہی نبی مدین بھی گیا اصحاب العکا کی طرف بھی گیا اور اصحاب الرس کی طرف بھی گیا اور تینوں قوموں کے اوپر الگ الگ عذاب آتا ہے ایک قوم کے اوپر رجفا یعنی زلزلے کا عذاب آیا اور ایک قوم کے اوپر چیخ کا عذاب آیا کسی فرشتے نے چیخ ماری کانوں کے پردے پھٹ گئے دل کی دھڑکنے رک گئی دل پھٹ گئے اور سب مر گئے اور ایک قوم کے اوپر گرمی میرا خیال ہے کہ یہ جھاڑیوں میں رہتے تھے ٹھنڈک بہت زیادہ تھی اصاب ٹھنڈک بہت زیادہ تھی ان کے ایریے میں اللہ تعالی نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ ٹھنڈی جگہ کے اوپر گرمی پیدا فرما دی اب گرمی اتنی بڑی کہ گھروں میں سے لوگ نکل کر کے باہر آ گئے باہر بھی سکون نہیں مل رہا ہے کہنے لگے چلو جنگل میں چلتے وہاں پیڑ ہیں پھل پھول ہے ہوا لگے گی ذرا سکون ملے گا جب ساری قوم جنگل میں آ گئی ایک وادی میں جمع ہو گئی تب وہاں سے ایک بادل چلتا ہے اے اللہ کا بھی کیسا ہوتا ہے ایک بادل چلتا ہے ادھر سے بہت خوش ہو جاتے ہیں ناچنے لگتے گانے لگتے کہ ارے یہ بادل آ رہا ہے فلم مارا اور ایک دم مستقبل دیکھا کہ ایک بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے آرز مانے بادل کلاؤڈ بادل آ رہا ہے مستقبل ان کے وادیوں کی طرف آ رہا ہے خوش ہو گئے ناچنے گانے لگے کہا ہاں گا آرز ممترنا یہ بارش والا بادل ہے یہ بادل آ رہا ہے ممترنا ہمارے اوپر برسنے والا ہے اور جب اس بادل نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا پوری وادی کو کور کر لیا تو بجائے پانی کے آگ برسنے لگی اور سارے کے سارے لوگ تڑپ کر مر گئے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آخر میں بیان تھا آٹھویں پارے کے یہ آٹھویں پارے کا خلاصہ تھا جو پیش کیا گیا اللہ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا تھا فرمائے واخر داوانہ الحمد للہ